خير المنزلين إن في ذلك لآية لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون صدق الله العظيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اور البتہ تحقیق ہم نے جی فرمایا والا قد ارسل نوح نلا قومی البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں تم کیوں نہیں ڈرتے ہو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کی قوم میں سے وہ کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ نوح علیہ السلام مگر بشر ہے تمہاری طرح یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اپنے بڑائی ثابت کرے اور اگر اللہ چاہتا ہے اللہ چاہے لانزل ملائکتن تو اللہ تعالیٰ نازل کرتا فرشتوں کو اگر اللہ چاہتا ہماری ہدایت کے لیے ما میں نا بحاظ فیا بائن الاولین اس طرح کی باتیں تو ہم نے پہلے اپنے ابا و اجداد سے نہیں سنی اور کہنے لگے وہ کافر کہ نہیں ہے یہ نو علیہ السلام مگر ایک شخص ہے کہ جس کو کوئی بیماری لہ ہے بس تم انتظار کرو ایک ٹائم تک پھر ان باتوں کو سننے کے بعد نو علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی رب بن سرنی بما کا زبون اے میرے رب میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو یہ تقزیب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے علیہ السلام کی دعا قبول کی ہم نے وہی بھیجی علیہ السلام کی طرف کہ آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے پھر جب آ جائے گا ہمارا امر اور تندور سے پانی اگلنے لگ جائے گا تو آپ اس کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لیں اور اپنی اہل کو بھی بٹھا لیں جو ماننے والے ہیں مگر وہ جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ان کے بارے میں ان ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہ کرنا ان کو غرق کیا جائے گا پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی اس کشتی کے اوپر بیٹھ جائیں تو آپ یوں پڑھیں الحمد للہ الزین لذین اجا نامن القوم ظالمین تمام تعریفیں اور صلاح کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے اور فرما دیجیے کہ اے میرے رب مجھے اچھی جگہ اتارنا جو برکت والی ہو اور بلا شبہ آپ بہترین اتارنے والے ہیں بلا شبہ اس کے اندر نشانیاں ہیں اور بہن کن لمبتلین اور ہم اس میں آزمائش بھی کرنے والے ہیں نا قرن آخرین اور پھر ان کے بعد ہم دوسری قوموں کو پیدا کریں گے فارسلنا فیہم فی ہم رسول امن البتہ تحقیق ہم ان کے اندر بھی پھر انہی میں سے پیغمبر بھیجیں گے اور وہ بھی یہی حکم کریں گے کہ تم اللہ کی بات کرو تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے ہو یانو علیہ السلاۃ وسلام کے واقعے کو مختصراً بیان کیا ہے سورہ عود میں پہلے تفصیل کے ساتھ حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ کشتی کا بننا اس میں بیٹھنا لوگوں کا مذاق اڑانا پھر کشتی کا پانی کے اندر تیرتے رہنا پھر محفوظ جگہ میں اللہ تعالیٰ کا اتارنا وغیرہ یہ سب بیان ہو چکا ہے فرمایا ہم نے نور علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بعد پھر کوئی اور زندہ قومیں نہیں رہی تھی صرف ان کے بیٹے تین اور کچھ لوگ ماننے والے جو اسی چوراسی کے لگ بھگ تھے اور وہ اسی چوراسی بھی آہستہ آہستہ فوت ہو گئے پھر انہی کے بیٹوں میں سے حام یافذ اور سام سے ہی نسل چلی اور دوبارہ دنیا انسانوں سے بھر گئی اسی وجہ سے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ انہی سے نسل انسانی دوبارہ دنیا میں پھیلی ہے جو ناچنو علیہ السلاۃ وسلام کی تبلیغ کا زمانہ جو پہلا زمانہ ہے وہ ساڑھے نو سو سال صرف تبلیغ کا زمانہ ہے اور طوفان نوح کے بعد بھی یہ زندہ رہے ہیں اتنا بڑا عرصہ تبلیغ کرتے رہے لیکن لوگوں نے اکثر نے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا جس کو سورہ نوح میں بیان کیا رب انی دعوت قومی لیلم نہارا فلم دعائی اللہ فرارا ان کے خلاف پھر بد دعا کی یہ کہنے لگے نوح علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی بات کرو اللہ کے علاوہ تمہارا معبود کوئی نہیں ہے شرک سے باز آ جاؤ مختلف طرح کے انہوں نے بت ود ذو یعوس وغیرہ بنا رکھے تھے تو قوم کے کافر ان کو کہنے لگے نہیں یہ تو انسان ہے تمہارے جیسا تمہارے اوپر بڑھائی چاہتا ہے اگر اللہ ہماری ہدایت کا کوئی ارادہ رکھتے تو فرشتہ نازل کرتے ہم نے تو ایسی باتیں پہلے نہیں سنی یہ بندہ باللہ بیمار ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے مسلسل تبلیغ کے بعد اور ان لوگوں کی اس طرح کی بے ادبی کی بات نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ بد دعا قبول کی اور حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں چنانچہ کشتی بن گئی ہم تفصیل سے واقعہ بیان کر چکے ہیں فرمایا جب تندور سے پانی نکلنے لگ جائے بعض رات نے لکھا ہے کہ تندور سے مراد یہ ہے کہ ہر جگہ سے جب پانی نکلے بعض نے لکھا ہے کہ نہیں کوفہ کے اندر ان کی مسجد کے قریب جو ان کا اپنا تندور تھا اس میں سے جب پانی نکلنے لگ جائے تو بس کشتی میں سوار ہو جانا اور اپنے ساتھ ہر جانور کا جوڑا جوڑا لے لینا اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے لینا جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ان رشتہ داروں کو ساتھ نہ لینا جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کے اوپر ہمارا عذاب کا فیصلہ ہو کے رہے گا مراد اس سے ان کی بیگم اور اسی طریقے سے ان کا بیٹا کنان ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے فرمایا جب تم کشتی میں سوار ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا الحمد للہ نجانا من القوم ظالمین اور وہاں پر سورہ عود میں بیان ہوا کہ بسم اللہ مجرے ہاں و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پھر جب آپ اترنے لگیں تو یہ دعا پڑھنا کہ اللہ میری جو اترنے والی جگہ ہے اس کو بابرکت بنا اس لیے کہ آپ بہترین جگہ عطا کرنے والے ہیں چنانچہ ہم نے نو علیہ السلام کے واقعے کو ایک عبرت کا واقعہ بنایا تاکہ لوگ اس کو سنیں پڑھیں غور کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں بلا شبہ ہم نے یہ واقعہ آزمائش بنایا نو علیہ السلام کے بعد <clears throat> طوفان نو کے بعد کچھ عرصہ حضرت نو علیہ السلام زندہ رہے پھر دنیا سے رخصت ہو گئے پھر وہ اسی چوراسی بھی جو تھے آہستہ آہستہ جو ایمان والے تھے وہ بھی فوت ہو گئے پھر صرف ان کے تین بیٹے رہ گئے اور انہی سے یہ ساری دنیا کی نسل پھیلی اسی وجہ سے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں پھر ایک عرصے تک تو یہ لوگ صحیح رہے جو ان کی اولاد تھی لیکن بعد میں یہ بھی گڑبڑ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت حود علیہ السلاۃ والسلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ ترتیب فرمایا پھر ہم نے ان کے بعد انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کو سمجھا رہا تھا کہ تم اللہ کی بات کرو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس سے ڈرتے رہو لیکن ایک ٹائم تک لوگ رائے راست پر رہتے تھے اور پھر اس کے بعد جب پیغمبر ان سے دنیا سے رخصت ہو جاتا تو پھر وہ اپنے پرانے کرتوتوں کی طرف شرک و بدت کی طرف لگ جاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جاتا تھا اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے